حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بتیس